تم فرماؤ سب را دیکھ رہے ہیں تو تم بھی را دیکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہیں سیدھی را والے اور کس نے ہدایت پائی